جز سیون ہے اب جو ہم پڑھ رہے تھے سکس جز کے اندر الیون نمبر رکو اس کا ہی کنٹینیوشن آگے آ رہا ہے سیونتھ جز میں یا آدھا ٹاپک سکس جز میں ہے آدھا ٹاپک اب سیون جز میں آئے گا کہا گیا ان حق پسند نصارہ یعنی یہ یہاں پر اشارہ ہے حبشہ کے جو نصارہ تھے حبشی جو تھے ایتھوپیا والے ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان حق پسند نصارہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا قرآن کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ پکار اٹھے ہم نے حق کو پہچان لیا ہم اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل ایمان والے نسرانیوں کو دنیا اور آخرت کی رحمتوں سے نوازے گا تو انہوں نے حق کو سمجھا اور حق کو قبول کیا اسلام کو قبول کیا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے آگے رکو نمبر ٹویلو ہے آیا نمبر ایٹی سیون سے لے کے نائنٹی تھری تک جس میں بیہودہ قصبے جو ہیں لگ والی قصبے اس کے بارے میں بھی اور پھر شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں اور ساتھ ساتھ حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزیں حرام نہ قرار دو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے اس کو حرام نہیں سمجھو آگے فرمایا خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ بیہودہ قسموں کی اور بات ہیں لیکن جو شخص دل سے قسم کھا کر توڑ دے یعنی پختہ اس نے قسم کھا لی اور اس کو توڑ دیا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہے کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا پھر دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہوگا یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اگر کوئی شخص تنگ دست ہو یہ نہیں کر سکتا تو تین روزے رکھنے ہوں گے تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو اتنا لائٹلی نہیں لو ہم لائٹلی لیتے قسم کھا لیتے ہیں بہت سخت بات ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے پورا نہیں کرنے کے بعد پھر وہ کفارہ بھی ادا نہیں کرتے قسمیں توڑنے کے بعد آگے فرمایا اے ایمان والو شراب جوا اور آستانی اور فال نکالنے کے تیر سب شیطانی کام ہیں اور بالکل گندگی ہے یہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈلوانا چاہتا ہے اور نماز اور اللہ کی یاد سے وہ روکتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگ جو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پی چکے یعنی حرمت بعد میں آئی نا شراب نہیں پینے کی آہستہ آہستہ حرمت آئی ہوئی ہے جنہوں نے حرمت سے پہلے شراب پیے اور وہ فوت بھی ہو گئے یا پھر زندہ تھے لیکن پہلے انہوں نے جو شراب پی لی تھی تو آپ کہا گیا جو پہلے پی چکے وہ پی چکے اس کی کوئی گرفت نہیں ہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اب جب حرمت آ چکی ہے اس کے بعد پکڑ ہوگی اگر کسی نے شراب پیا تو اور آج کل لڑکیاں بھی بہت زیادہ شرابی ہو گئی ہیں کچھ تو مسلمان لڑکیاں بھی شراب پینے لگ گئی ہیں اور اس کو لائٹ لیتے ہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں بلکہ اس کے فائدے بتاتے ہیں لوگ اللہ نیک و کار کو دوست رکھتا ہے جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس سے اللہ دوستی رکھتا ہے آگے رکو نمبر تیرہ ہے تھرٹین نمبر رکو آئے نمبر نائنٹی فور سے لے کے ہنڈریڈ تک جس میں احرام کی پابندیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کھانے کعبے کا جو درجہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہا گیا احرام کی حالت میں شکار سے روکا گیا ہے تمہیں احرام کی حالت میں شکار مت کرو اسے ہلکی بات نہ سمجھو شکار کیوں کیا جاتا ہے کھانے پینے کے لیے زیادہ تر کیا جاتا ہے نا یہ بات الگ ہے کہ شوق کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہوگا اسے ہلکی بات نہیں سمجھو اس میں تمہاری اطاعت کے آزمائش ہے امتحان لیا جا رہا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر شکار کر بیٹھے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے حالت احرام میں تمہیں کیا علاو ہے تو تمہارے لیے دریا اور سمندر یعنی پانی کی جو چیزیں ہیں پانی میں رہنے والی اس کا شکار جائز ہے مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں اس کا شکار کیا جا سکتا ہے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن اور اجتماع کا ذریعہ ٹھہرایا ہے وہاں سب جمع ہوتے ہیں نا حج کے وقت یا عمرے کے وقت قربانی کے جانوروں اور عزت والے مہینوں کی عزت کا خیال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف حق بات پہنچا دینا ہے ماننا یا نہ ماننا تمہارے ذمے ہے تم مانو یا نہ مانو تمہارے پر ڈپینڈ کرتا ہے تمہیں کس جگہ جانا ہے مانیں گے تو جنت ملے گی نہیں مانیں گے تو جہنم ملے گی یاد رکھو ناپاک چیزیں پاک چیزوں کے برابر نہیں خواہ ان کی زیادتی تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگے کتنی ہی اچھی و ناپاک چیز لگ رہی ہے پھر بھی وہ ناپاک و ناپاک ہی رہے گی پھر رکو نمبر فورٹین ہے آیا نمبر ون ہنڈریڈ ون سے لے کے ون ہنڈریڈ ایٹ تک بلا ضرورت سوال کی مناہی کی گئی ہے اس میں فضول کے سوالات نہ کریں اور ساتھ ساتھ وصیت پر گواہی اس کے بارے میں ہے کہا اے مومنو بلا ضرورت سوالات نہ کرو جو کچھ ضروری تھا بتلا دیا گیا تمہیں جو کچھ چھوڑ دیا گیا گویا اللہ نے اس سے درگزر فرمایا ہے اب فضول کے سوالات نہیں کرو آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس معاملے میں ہے کہ مشرقین عرب جو تھے عرب کے مشرق تھے وہ بوتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے کہ یہ پاک چیزیں ہیں مقدس ہیں اور پھر یہ کرتے تھے کہ ان پہ سواری کرنا انہوں نے اپنے آپ سے حرام کر دیا تھا ایون ان کا گوشت بھی کھانا حرام سمجھتے تھے اور وہ بوتوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے تو اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مشرکانہ باتیں ہیں کوئی شخص حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا یعنی اللہ نے تو اس جانور کو حلال کیا ہے اگر وہ جانور تمہیں دوسرا کوئی اور فائدہ نہیں دے رہا ہے دودھ نہیں دے رہا ہے تو اس کو ذبح کرو کھا لو اس کا گوشت اس میں کوئی بات نہیں کیوں تم اپنے آپ سے حرام کر رہے ہیں جو چیز حلال اللہ نے کہی اس کو حلال ہی سمجھو اس کا اختیار حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے آج مسلمان بھی کئی چیزوں کو حرام بنا دیتے ہیں یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام اور جو حرام ہے اس کو حلال بنائے حلال حرام ہے تو اس کو بولتے حلال ہی ہے تو اس طرح کی الٹی پلٹی چیزیں کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی بات ماننے کی بجائے یہ کہنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں اب یہ جو چیزیں کر رہے تھے وہ لوگ کہ بوتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے تھے یا کوئی اور چیز کرتے تھے حرام چیزیں تو کہتے تھے ہم نے باپ داداؤں کو اس طرح پایا اس لیے ہم ان کو فالو کریں تو تم کو کیا معلوم وہ بھی صحیح راستے پہ تھے یا نہیں تھے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے نا وہ کہاں کے عقل مند تھے اتنے تم بھی عقل رکھو اور سوچو کہ اللہ کا کیا حکم ہے وہ کون سے ہدایت یافتہ تھے تمہارے باپ دادا مسلمانوں تم اپنی جان کی فکر کرو تم ہدایت پر قائم رہو گے اگر جان کی فکر کرو گے اللہ کی بات کو مانو گے رسول کی بات کو مانو گے تو ہدایت پر گے ورنہ کیا ہوگا گمراہی میں چلے جاؤ گے یہ گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گمراہوں کے پیچھے نہیں چلو یہ ان کے پیچھے چل کے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تمہارا اور آگے فرمایا کہ وصیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پر دو معتبر گواہ ہونے چاہیے یعنی اعتبار کرنے والے بھروسے والے دو گواہ کو آپ سامنے لائیں اور پھر وصیت لکھائیں اگر مسلمان نہ ملے پہلی بات مسلمان دو گواہ ہونے چاہیے اگر نہیں مل رہے جیسے سفر وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے یا کہیں اور جگہ بھی مشکل ہوتا ہے جو غیر مسلم کنٹری میں رہتے بہت مشکل ہوتا ہے تو پھر دوسرے بھی ہو سکتے ہیں یعنی غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے وصیت لکھتے وقت لیکن وہ قابل اعتبار ہونے چاہیے بھروسے والے ہونے چاہیے تو اس بارے میں آتا ہے سورہ معدہ کا رکو نمبر پندرہ ہے ہم اور آیا نمبر 109 سے لے کے 115 تک جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کے معجزوں کی جو فرمائش تھی اس کے بارے میں ہے اور یہاں پر جو معدہ کا ورڈ آئے گا اسی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ المائدہ ہے کہا قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے لوگوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا انہیں رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اور ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے کہاں تک پہنچا ہے ہمارے دوستوں میں ہمارے جو بھی رشتے دار وغیرہ ہیں ان تک کہاں تک ہم نے پہنچایا سورہ کے آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان پر کئی انعامات فرمائے روح القدس سے مدد بخشی اب جس کی مدد کی جائے وہ تو الہ نہیں ہو سکتا یہ کلیئر بات ہے ایک ایک بات جو بتائی گئی ہے قرآن میں اس سے آپ کچھ نہ کچھ کنکلوژن نکال سکتے ہیں اب یہاں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ روح القدس سے ان کی مدد کی تو جو الہ ہوتا ہے اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے بلکہ وہ ہماری طرح بندے ہیں لیکن اسپیشل بات یہ ہے کہ وہ رسول بھی ہیں طرح طرح کے معجزے عطا کیے پھر بھی کیا ہوا پیروی کرنے والے تھے ان کے ہواری جیسے کہتے ہیں ڈسپل یا پیروی کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی انہوں نے کہ تیرے رب سے ہو سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کریں یعنی معاہدہ نازل کریں کھانے کا ٹیبل نازل کریں تاکہ ہم کھانے پینے سے فارغ ہو کر عبادت میں لگ جائیں اور آپ کی جو صداقت ہے اس کا بھی ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ہی سچے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے معاہدے سماوی یعنی آسمانی دسترخوان کی درخواست کی اب دیکھیے یہ جو نام آیا ہوا ہے معاہدہ تو اسی سے اس سورے کا نام ہے تو ان کے مطالبے پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی ڈیمانڈ کی کہ اللہ دسترخوان بھیج دے اتنے سارے معجزات دینے کے بعد دیکھے ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ آتے گئی ایک معجزات نہیں دوسرا دوسرے سے تیسرا کتنے سارے ان کو معجزے دیے گئے پھر بھی وہ کہہ رہے کہ ہم کو اور ایک معجزہ چاہیے وہ دسترخوان کھانے کا ٹیبل چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بتلا دو تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کی جائے گی ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں پھر بھی تم نے اگر انکار کیا تو یاد رکھو تمہیں ایسی سزا ملے گی جو آج تک کسی کو نہ دی گئی ہو ایسی تم کو سزا ملے گی وہ تمہارے پاس موجودہ آ ہی جائے گا لیکن یہ سزا ہوگی اب یہ دیکھیں اس کے بارے میں الگ الگ تفسیریں آپ کو ملیں گی کچھ نے کہا کہ پھر انہوں نے وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ کینسل کر دی انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے کیونکہ انہیں پتہ تھا نا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے اور کچھ نے ایسی تفسیر کی ہے کہ وہ دسترخوان اترا بھی لیکن جو اس دسترخوان کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے بالکل اس کے خلاف چیز کی اس کی وجہ سے ان کو بندر اور کھنزیر بنایا دیا گیا تو یہ بھی تفسیر ہمیں ملتی ہے بہرحال یاد رکھیں پہلی قوموں مثلا قوم سمود وغیرہ نے بھی کچھ ڈیمانڈ کی تھی جیسے اونٹنی چاہیے ہم کو اونٹنی دیکھنا کچھ معجوزہ چاہیے تھا ان تو اس کا مطالبہ کیا انہوں نے جب وہ معجوزہ دیا گیا اور اس کے ساتھ جو کرنے کہا گیا تو پانی کے بارے میں کہ اتنے دن تم پانی پیو گے اتنے دن وہ پانی پیے گی تو اس کے خلاف کرنا شروع کیا اور اس اوٹنی کو ہی انہوں نے کاٹ دیا مار دیا تو پھر اس قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ایسے کئی قوم گزر چکے جن کو جو کرنے کہا تھا اس کے اپوزٹ کیا تو یہ ساری چیزیں انہیں پتہ تھی کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تو اللہ نے کہا کہ اگر میں نے معجزہ ادا بھی کیا تو یاد رکھو اس کے بعد کسی نے کفر کیا انکار کیا اور وہ چیز نہیں کی جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر ان پہ عذاب لازمی ہے آگے رکو نمبر سکسٹین ہے آیا نمبر 116 سے لے کے 120 تک اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کے بارے میں ہے حساب کتاب کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا یعنی قیامت کے دن کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا تم نے یہ بات کہی تھی اپنے قوم سے حالانکہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے نہیں کہی تھی لیکن حجت پوری کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اللہ یہ سوال کریں گے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے مجھے کہ میں ایسی بات کروں شرک والی بات کروں اور اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں ہوتا کہ میں نے ایسا کہا جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا انہیں یہی کہتا رہا یہی میسج کنوے کرتے رہا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے میں نے اپنی اور میرے ماں کی عبادت کرنے انہیں نہیں کہا تھا جب تو نے مجھے بلا لیا اپنے پاس تو میرے بعد جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا علم مجھے نہیں یعنی غائب کا علم مجھے نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا چل رہا ہے دوسری دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو اس کا سچ نفع دے گا فائدہ دے گا ان کے لیے جنات ہوں گے بہت سارے جنتیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ جس سے راضی ہو جائے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اب سورہ الانام شروع ہو رہی ہے یہ سکس نمبر سورہ ہے اس میں ٹوینٹی رکو ہیں اور ون سکسٹی فائی آیات ہیں انعام کا مطلب کیا ہے مویشی چار پائے چوپائے جانور جو ہوتے ہیں کیٹلس اس کو کہتے ہیں رکو نمبر سکسٹین اور سیونٹین میں کچھ مویشیوں کے حرام ہونے اور کچھ کے حلال ہونے کے متعلق جو اہل عرب کا جو خیال تھا غلط عقیدہ تھا غلط خیالات تھے اس کے بارے میں تردید کی گئی ہے تو اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ الانام ہے اس سے پہلی جو صورتیں تھیں اس میں عام خطاب کس سے تھا اہل کتاب سے یہودی اور نصرانی جوس اینڈ کرسچن سے تھا لیکن اس صورت میں زیادہ تر مخاطب جو ہیں وہ مشرق ہیں اور وہ جماعتیں یا وہ لوگ ہیں جو آسمانی کتابوں یا آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ صورت ہے رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے ٹین تک اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل دیے گئے ہیں اور مشرقوں کی ہٹ دھرمی کے بارے میں بتایا گیا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے بارے میں اتنے سارے دلائل الگ الگ طرح سے دیتا ہے جو جغرافی والے ان کو بھی سمجھ میں آئے باٹنی والے ان کو بھی سمجھ میں آئے اور زولوجی والے ان کو بھی سمجھ میں آئے دوسرے بھی برانچز کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے الگ الگ دلائل سے اللہ نے اپنے آپ کو بتایا کہ یہ یہی تمہارا رب ہے جو یہ یہ چیزیں کرتا ہے تو عقل والے ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اسی کو رب مانتے ہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے بہرحال فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ واحد کو سزاوار ہے جس نے پوری کائنات پیدا کی اندھیرے اور روشنی بنائی جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے دو میادیں ٹہرائی ایک زندگی کی مہلت ہے اور دوسرے قیامت کا مقرر وقت زندگی کی مہلت عمل کے لیے ہے جو زندگی ہے اس میں ہی عمل کرنے کا وقت ہے اس کے بعد عمل کا وقت منقطع ہو جاتا ہے کٹ آف ہو جاتا ہے اور قیامت کا مقررہ وقت عمل کے نتیجوں کے فیصلے کے لیے یعنی رزلٹ کا دن قیامت کا دن ہے جو بھی تم بوو گے وہی تم کو ملنے والا ہے آگے تو یہ جو زندگی ہے وہ عمل کے لیے ہے اور قیامت رزلٹ کا دن ہے اس دن کوئی پھر سے اپنا پیپر نہیں لکھ سکتا رزلٹ کے دن کوئی لکھا ہے کیا کوئی پیپر لکھ کے بھی دیا تو کسی نے مارکس دیے آج تک نہیں دیے نا تو قیامت کا دن رزلٹ کا دن ہے افسوس ان انسانوں کی غفلت پر جو اللہ کی نشانیاں جھٹلاتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے تو حق کے انکاری اس سے بھی منہ موڑ گئے یاد رکھو تم سے پہلے تم سے کہیں طاقتور قومیں جنہیں اللہ نے ایسا ٹھکانہ دیا تھا اور اتنا اقتدار دیا تھا ان کو اتنی ان کی آتھورٹی تھی جو تم میں سے کسی کو بھی نہیں دی لیکن وہ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہے آپ جا کے دیکھیے وہ ہلاک ہو گئے ان کے کوئی نام و نشان نہیں اتنے پاورفل لوگ تھے کہاں ہیں وہ فرعون اور دوسرے لوگ جو اتنے پاورفل لوگ تھے ان کے بدامادیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تو بھلا انکار کر کے تم کیسے بچ سکتے ہو مشرق کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک کتابیں لکھی ہوئی کاغذ کی شکل میں ہم پر اترتا اور پیغمبر کے بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ہم مان لیتے ہم کو لکھی ہوئی کاغذ کی کاپی چاہیے یا پھر جو پیغمبر ہے وہ انسان نہیں چاہیے فرشتہ چاہیے تو پھر ہم مانیں گے دیکھیے ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ اللہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ سب کے ڈیمانڈ پورے کرتے رہیں جس کو ماننا ہے مانے جس کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے اس کے جواب میں فرمایا ان کا کہنا غلط ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ اس طرح کی فرمائشیں پوری کرتے رہیں اور اگر اس طرح کے عجیب و غریب باتیں دکھلا بھی دی جائے فرشتے رسول بن کے آئے یا پھر لکھی ہوئی کاغذ کی کاپی آ جائے قرآن کی تو بھی وہ نہیں ماننے والے اول تو دنیا میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرشتے اتر کے انسانوں کے سامنے چلنے پھرنے لگے اور اگر فرشتے بھی رسول بنا کر اللہ بھیج بھی دیں تو وہ انسان کی شکل میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی جیسے آج آپ کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے اس طرح سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی پہلے رسولوں کے ساتھ بھی کیا گیا لیکن اکثر ایسا ہوا کہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر آ پڑی اسی مصیبت کے گرفتار ہو گئے ہو رکو نمبر ٹو آئے نمبر الیون سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں بتایا گیا ہے کہ سب کا خالق و مالک کون ہے فرمایا ان سے کہو کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا آپ کبھی سیر تفریح کے لے جاتے دیکھے ہوں گے کئی قلعے وغیرہ جو ہوتے ہیں فورٹ وغیرہ کیسے کھلے پڑے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں تو جا کے دیکھو جنہوں نے بھی جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا اور کون ہے جس نے یہ تمام ہستی پیدا کی ہے کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کون ہے جو سب کو رزق دے رہا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں ہے وہ وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں کہ اس کے سامنے فروٹ وغیرہ یا کچھ اور چیزیں حلوہ وغیرہ رکھی جائے وہ دوسروں کو کھلاتا ہے اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا کس کی طرف سے ہے کون نکالتا ہے اندھیرا اور اجالا کیا تم جا کے لائٹ آن آف کرتے ہو دکھ دور کرنے والا سکھ لانے والا کون ہے خوب سن لو اس کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے گا اس کلام حق کی وہی اللہ گواہی دیتا ہے اور اس سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا بڑی گواہی اور کیا تم ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ کوئی اور گواہی دے اہل کتاب اس حقیقت سے بخوبی باخبر ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے وہ اکیلا ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ان سبھی سے کہہ دو کہ میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں تم جاننے کے باوجود بھی شرک کر رہے ہو آگے فرمایا کہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں بیٹے کو انسان کتنا کلوزلی پہچانتا ہے دور بھی ہے تو بھی بیٹے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے اس طرح پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے پھر رکو نمبر تھری ہے تین نمبر رکو آیا نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے تھرٹی تک جس میں شرک کے بارے میں اور شرک کرنے والوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں بتاؤ کہاں ہے وہ جس کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا شرک کر رہے تھے تو ان کا کوئی بہانہ نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے دیکھیں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ وہی جو ہمارا رب ہے اس دنیا میں مانتے نہیں تھے لیکن وہاں کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرق نہ تھے ہم نے کبھی شرک نہیں کیا جنہیں وہ شریک بنائے ہوئے تھے وہ سب وہاں سے گم کیے جائیں گے وہاں رہیں گے ہی نہیں تو کہاں سے لے کے آئیں گے وہ لوگ مشرق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے بھی ہیں تو سمجھنے اور ماننے کے لیے نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے لیے سنتے ہیں وہ قرآن مجید ان کو پہلے مشرقوں کے واقعات سناتا ہے کہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا اور یہ قوم ایسی تباہ ہو گئی پہلے قوموں کے بارے میں یہ ان سے سبق حاصل کرنے کے بجائے کتاب اللہ کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ رہے بولتے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں تم سنا رہے ہو اس میں کیا بڑی بات ہے یہ تو ہم کو بھی پتہ ہے ان کی آنکھیں اس وقت کھلے گی جب آگ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا اس وقت یہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور کہیں گے کاش پھر دنیا میں جانا ہوتا اور ہم ایمان لے آتے اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جاتا تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا بے شک وہ جھوٹے ہیں اور یہ کہتے بھی تھے وہ پہلے کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اس طرح سے پہلے یہ لوگ کہتے تھے اس دنیا میں کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ روز حشر کا احساس آج ہی کر لیتے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں یہ جو سب دیکھ رہے ہو حشر کا میدان دیکھ رہے ہو عذاب دیکھ رہے ہو کیا یہ حقیقت نہیں پھر سے تم جو زندہ ہو گئے یہ بھی حقیقت نہیں اب اپنے انکار کا عذاب بھگتو جو بھی تم نے کہا تھا اب بھگتو پہلے نہیں مانے ابھی تمہیں بھگتنا ہوگا رکو نمبر فور ہے آئے نمبر 31 سے لے کے 41 تک جس میں روز حشر کے سوال و جواب اور ان کی تیاری کے بارے میں کہا گیا ہے بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے یہ اپنے سارے گناہوں کو اپنے پیٹھوں پر لاد دیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے سن لو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے جب کہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے تو اس کو سمجھو آج سمجھنے کا دن ہے کل نہیں کل رزلٹ کا دن ہے آگے کہا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طرح انکار کیا گیا رسولوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر سے کام کیا پہلے بھی رسول تھے ان پہ بھی تکلیفیں آئیں ان کو بھی چھٹلایا گیا ان کا انکار کیا گیا فزیکلی اینڈ مینٹلی ٹارچر کیا گیا لیکن انہوں نے صبر سے کام دیا یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی مدد آئے گی ہی اللہ کی مدد شور آئے گی ان کے ساتھ بس آپ ان کا انکار کرنے پر پریشان نہ ہوں کہ یہ کیوں انکار کر رہے اتنی دعوتیں ہم دے رہے ہیں پھر بھی یہ صحیح راستے پر کیوں نہیں آ رہے ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر کچھ خیر ہوگی وہ ایمان لائیں گے جن کے دل بردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی سے بڑی نشانی بھی دیکھ لے تو بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آسمان و زمین نشانیوں سے بھری پڑی ہیں کتنی ساری نشانیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی بھی ایمان لائے لیکن غور نہیں کرتے لیکن جو اندھے ہو چکے ہیں ان کو نشانیوں سے کیا حاصل وہ اندھے ہو چکے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ نشانی دیکھ کر بھی ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تمہیں عذاب میں پکڑ لے یا قیامت کی گھڑی آ جائے تو پھر کس کو تم پکارو گے یقیناً اسی کو پکارو گے اپنے سارے من گڑت جو خدا بنائے ہوئے ان کو تم بھول جاؤ گے لیکن اس وقت کی پکار سے کیا حاصل ہوگا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت کا پکارنا تو پکارنا ہے تو آج پکارو رکو نمبر فائیو ہے آیا نمبر فورٹی ٹو سے لے کے ففٹی تک جس میں نافرمان قوموں کے لیے جو تقدیر الہی ہے اس کے بارے میں آتا ہے پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کیا الگ الگ مصیبتیں آئی کسی کو آسمان سے آ گئی مصیبتیں کسی کو زمین کے نیچے سے مصیبتیں میں وہ لوگ مبتلا ہوئے اس پر وہ گڑ گڑا اٹھے لیکن اللہ کی طرف توجہ کرنے کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے بہت سخت پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے خوشیاں اللہ نے اتنی دی اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا کی تو اچانک ان پر عذاب آیا اور اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ ڈالی تو نعمت بھی آزمائش ہے کبھی کبھی اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کبھی مصیبتیں آ کے آزمائش ہوتی ہیں تو نعمت کو بھی اللہ نے کہا کہ وہ بھی آزمائش ہیں نعمتوں کو بھی یاد رکھے صحیح طریقے سے استعمال کرے اس کا اور اللہ کا شکر ادا کرے نعمت بھی آزمائش ہے صرف مصیبتیں ہی آزمائش نہیں ہوتی بلکہ انہوں نے دیکھے نافرمانی کی تو اللہ نے مصیبت بھیجنے کے بدلے ان پہ اور زیادہ نعمتیں کی تاکہ اور زیادہ عذاب میں انہیں پکڑے اگر یہی حال ان لوگوں کا ہو جائے تو ان کو کیا چیز بچائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اعلان کروایا گیا کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک اور غائب جاننے والا نہیں ہوں میرے پاس اللہ کے خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں اور نہ ہی میں کوئی غائب جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں میں تو وہی الہی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اسی کو میں فالو کرتا ہوں اور وہی تم کو بتاتا ہوں یاد رکھو بینا اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے پہلے ہی آنکھ بند کر کے رکھی ہوئی ہے جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے حق کو تو انہیں کیا نظر آئے گا رکو نمبر سکس ہے جس میں آئی نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی فائیو تک اور جس میں دعوت حق کے غریب صحابہ ان کی تقریم کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو بتانے سے پہلے میں اس کا شان نزول یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ یہ جو آیتیں وہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائیں اس کے شان نزول میں الگ الگ باتیں کی گئی ہیں ایک میں بتا دیتی ہوں کہ کچھ غریب صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے کہا وہ چھ صحابی تھے جو بہت غریب تھے جس میں بلال حفشی بھی تھے بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بہت غریب تھے غلام تھے نا تو ایسے صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں تو مشرق کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ آپ کے مجلس میں ہم بھی بیٹھنا چاہتے ہیں مگر یہ آپ کے ساتھ جو آزو بازو میں بیٹھے ہوئے حقیر لوگ ہیں نا ان کو تم نکال دو نا تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے تیار ہیں اور آپ صلم چونکہ بڑے بڑے جو قریش کے سردار تھے قریش کے جو لوگ تھے ان کے ایمان لانے کے بڑے حریث تھے کہ وہ ایمان لائے کیونکہ بہت زیادہ کٹھر تھے نا یہ لوگ تو بہت حریث تھے تب جا کے یہ آیت نازل ہوئی اوکے تو یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیں انشاءاللہ شاء آپ آپ کو دقت نہیں ہوگی سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ جو نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے نیک صفت یعنی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں نیک صفت لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے ان کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے جگاؤ جو معجزات یہ طالب ہیں ان کی فکر نہ کرو جو صرف معجزات مانگتے رہتے یہ معجزہ دکھاؤ اور وہ معجزہ دکھاؤ وہ آنے کے بعد اور کوئی اور معجزے کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ان کی تم فکر نہیں کرو بلکہ ان کی فکر کرو جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھلے ہی ایک ہی اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو ایک ہی طالب علم کیوں نہ ہو اس کی فکر کرو وہ لوگ نہیں جو نہیں سمجھنا چاہتے اور دور رہنا چاہتے ہیں قرآن سے غریبوں کو جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں امیروں کے مطالبے پر اپنے سے دور نہ کرو ان کو نہیں ہٹاؤ اپنی مجلسوں سے اگر یہ امیر تمہاری مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب ہوتے ہیں تو ان امیروں کو دفاع کرو ان امیروں کو ہی اس مجلس سے نکال دو بہ نسبت اس کے کہ تم غریب صحابہ کو نکالیں آپ ان کے اسلام کے ذمہ دار نہیں ہیں اگر یہ اسلام نہیں بھی لائے تو تمہارے لیے کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے بلکہ پکڑ ان کی ہے آپ اپنے پاس نیک صفت غریبوں کو خوش آمدید کہیں اور ان کو خوشخبری بھی سنا دیں رکو نمبر سات ہے آیا نمبر ففٹی سکس سے لے کے سکسٹی تک جس میں بتایا گیا ہے غیب کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں رسول کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں فرمایا آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا کیونکہ یہ لوگ تھے وہ کہتے تھے دیکھے ہم نافرمانی کر رہے تو کیوں نہیں عذاب آتا اگر تم سچے رسول ہیں تو پھر اللہ ہم پہ عذاب ہی بھیج دیتا دیکھو عذاب نہیں آ رہا اس کا مطلب ہم صحیح ہیں سنو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اب بھی فیصلہ ہو جاتا لیکن عذاب وغیرہ دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے ہر چیز کا جاننے والا وہ ہے میں نہیں ہوں اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے صرف وہی جانتا ہے کسی درخت کا کوئی پتا اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا کوئی تر چیز ایسی نہیں جو کتاب روشن میں لکھی ہوئی نہ ہو اس نے جو قانون مقرر کر دیا اسی کے مطابق عذاب آئے گا جب آنا ہے تب آئے گا ایک مقرر وقت ہے جو کسی کو بھی پتہ نہیں فرشتوں کو بھی پتہ نہیں جب فرشتوں کو بتایا جاتا ہے تب ہو جا کے عذاب لاتے ہیں اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہوگی رکو نمبر آٹھ ہے آیا نمبر سکسٹی ون سے لے کے سیونٹی تک جس میں بتایا گیا دین کا مذاق اڑانے والوں سے کوئی تعلق نہ رکھو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے کوئی تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے اپنے بندوں پر رب کا پورا اختیار ہے وہی فرشتوں سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا جان بھی فرشتوں سے وہی نکلواتا ہے فرشتے خدا کر نہیں نکالتے جب آرڈر ہوتا ہے تب ہی آتے ہیں اور بہت جلد وہ حساب لینے والا ہے آپ ان سے پوچھئے کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں خطرات سے کون بچاتا ہے جب تم مشکلوں میں پڑتے تو کون تم کو نکالتا ہے وہاں سے اس وقت کون تمہاری مدد کرتا ہے اللہ ہی تمہیں ہر مصیبت اور غم سے نجات دیتا ہے نا کیا صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں جو آگے بڑھ کر تمہاری مدد کرتی ہے یہ صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے وہ اگر چاہے تو تمہارے اوپر یعنی آسمان سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں آپس میں لڑا دیں آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کھلم کھلا حق کا انکار کر رہے ہیں ان سے کہہ دو میں تم پر نگران نہیں ہوں اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں پہ نکتہ چینی کرے کریٹیسائز کرے بےحدہ بکواسے کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں یہ بات پہلے بھی سورہ میں میں نے بتائی تھی یہی بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ جو بےحدہ باتیں کرتے آیتوں کا انکار کرتے آیتوں کی نکتہ چینی کرتے کریٹیسزم کرتے کریٹیسائز کرتے ہیں ان کے پاس مت بیٹھو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے بزی ہو جائے اور اگر شیطان آپ کو یہ بات یعنی یہ بات مطلب وہاں سے اٹھنے کی بات بھلا دے تو جب آپ کو یاد آئے تو وہاں سے ہٹ جاؤ ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں سوائے یہ کہ وہ صرف ان کو پیغام پہنچائے وہ مانے یا نہ مانے اللہ دیکھ لے گا ان کو جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ انہیں چھوڑ دیجیے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہ کریں ان کو نصیحت کرے لیکن ان کا برا نہیں مانیں کیونکہ آپ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے ہوئے اور آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شک ہلاک نہ ہو جائے دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے ایسے انکاری جو بہت زیادہ انکار کرنے والے آیتوں کا بھی انکار کرنے والے اس کی کرٹیسزم کرنے والے ان کی بھی اللہ کتنے ان کے اوپر رحم کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو نصیحت کرو چھوڑو نہیں تاکہ وہ ہلاک نہ ہو جائیں اللہ ان کی بھی فکر کرتا ہے اتنا اللہ مہربان ہے ان کو یہ بتا دے کہ ایک نہ ایک دن اپنے برے کاموں کے نتائج تم بھگتو گے ان کو ڈراؤ بھی کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ کی بات نہیں مانو گے تو پھر ایک دن انجام کا بھی دن ہے جس دن تم اپنے عذاب کو بھگتو گے اپنے برے کاموں کے نتائج بھگتو گے اس دن تمہاری دولت اور تمہارے سفارشی تمہارے کسی کام نہ آئیں گے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بدلے میں دینا بھی چاہے تو نہیں لیا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دوزک میں تیز گرم پانی پینے کے لیے ملے گا ہاٹ بوائلنگ واٹر اور دردناک عذاب ہوگا اللہ ہم سب کے حفاظت کرے آمین رکو نمبر نو ہے آیا نمبر سیونٹی ون سے لے کے ایٹی ٹو تک جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا گیا ان سے کہہ دیں کہ حق واضح ہو جانے اور اللہ کی ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں کیا پڑی ہے کہ صحرا میں یعنی ڈیزرٹ میں گم ہونے والے قافلے کی طرح ہم بھٹکتے پھریں ہم تو اللہ کی بادشاہی کو مانیں گے ہدایت اس کی طرف سے ہے وہی خالق اور مالک ہیں وہ کن کے حکم سے سب کچھ وجود میں لانے والا ہے صرف کن کہنے کی اس کو دری ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے پھر آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ قابل غور ہے جب انہوں نے اپنے باپ آذر اور قوم سے فرمایا کہ تم نے بوتوں کو کیوں اپنا معبود بنا رکھا ہے تم تو بالکل گمراہ ہو گئے ہو ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت سے سمجھایا کہ سورج چاند اور ستارے سب چڑھتے اور ڈوبتے رہتے ہیں یہ بھلا رب کس طرح بن سکتے ہیں جب ستاروں کو دیکھا اور ڈوب گیا چاند کو دیکھا وہ غائب ہو گیا پھر سورج کو دیکھا اور ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے پہلے تو کہا انہوں نے سمجھانے کے لیے بات کہی کہ دیکھو یہ سورج سب سے بڑا یہ میرا رب ہے لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہا انہوں نے تو جب ڈوب گیا تو وہی وہ سمجھا کے حکمت سے بتا رہے ہیں ان کو کہ جو چیز چڑھتی اور ڈوبتی رہیں تو پھر اس وہ کیسے رب ہو سکتی ہے جب ڈوب جائے اور مجھے دعا کرنی ہوگی تو میں کیسے دعا کروں اس کے پاس جا کے مجھے کچھ مانگنا ہے تو کیسے مانگوں اب وہ ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے بندے کے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیسے پکارے وہ تو ڈوب گیا اب کس کو پکارے تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی بوتوں کے ساتھ ساتھ ستارہ پرست بھی تھی جو آسمانی ستارے چاند سورج ان کی بھی پوجا کرنے والی تھی اس لیے اس بات سے حکمت کے ساتھ انہوں نے یہ بات سمجھائی رب تو آسمان و زمین اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو اس کو تو اللہ نے پیدا کیا تو جو پیدا کرے وہ رب ہے جو مخلوق ہے جس کو پیدا کیا گیا وہ رب نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا رخ اسی طرف کر لیا میں سب کو چھوڑ کر اسی ایک کا ہو گیا ہوں یعنی اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا میں ہو گیا ہوں میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں یاد رکھو میں اسی سے ڈرتا ہوں اللہ ہی سے ڈرتا ہوں تم اپنے جھوٹے معبودوں سے مجھے نہیں ڈرا سکتے کیونکہ وہ لوگ جو مشرق تھے وہ ڈرانے لگے دیکھے تم کو ہمارے جو خدا ہے اس کی مار پڑی ہوئی ہے بوتوں کی مار پڑی ہوئی ہے اسی لیے تم ایسی بہکی بہ باتیں کر رہے ہو رکو نمبر دس ہے آیا نمبر ایٹی تھری سے لے کے نائنٹی تک جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا پیغام ہدایت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد ان کی اولادوں میں جو بے شمار نبی اور رسول آئے وہ سب دین توحید پر ہی تھے ان کا عقیدہ صحیح تھا اللہ کا ارشاد ہے کہ اصل ہدایت کی راہ یہی ہے تمام پیغمبر اسی توحید پر قائم تھے یہی اصل ہدایت ہے یہی اصل دین ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن دیا تھا انہیں کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازا پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ایٹی نبیوں کا نام لے کر ایک پورا یعنی پیج آ جائے گا اٹھارہ نبیوں کا نام لے کر کہا کہ یہ سب بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے تم کتنی بھی نمازیں پڑھو کتنے بھی روزے رکھو زکوٰۃ دو لیکن اگر شرک کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تمام اعمال ضائع ہیں تو کہا کہ اگر یہ رسول بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں آگے فرمایا اگر کافر اس کا یعنی کتاب اور نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی مدد کے لیے سپورٹ کے لیے لا کر کھڑا کر دے گا ان سے کہہ دے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مجھے کوئی تم سے اجر کی توقع نہیں ہے کہ تم کچھ دیں گے تو ہی میں اپنے دین کا کام کروں سیلری دیں یا کچھ دیں میں اس لیے نہیں دین کا کام کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے اجر چاہیے مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے جو کچھ ہے سیلری ہے جو ہے انعام ہے وہ میں اللہ سے لینے والا ہوں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا صرف اللہ کے خاطر میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے کتاب نصیحت ہے تو یہ نصیحت کی کتاب ہے آگے رکو نمبر الیون ہے گیارہ نمبر رکو آیا نمبر نائنٹی ون سے لے کے نائنٹی فور تک جس میں قرآن کتاب الہی ہے اس کے بارے میں کہا گیا اور اس کے منکروں کا یعنی اس کے انکار قرآن کے انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہے کفار اور مشرقین کا یا کسی اور کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے سنو حضرت موسا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات لائے تھے ان کو تو تم نے مانا یعنی اس تورات کو تم مانتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو تورات کو تم آج مان رہے ہو وہ کتاب اتارنے والا کون تھا وہ بھی اللہ ہی تھا نا بس قرآن مجید کو بھی اسی اللہ نے اتارا جس نے تورات کو اتارا ہے قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے آخرت کو ماننے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں آپ انہیں کہہ دیں کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑوں اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا تم ظالم ہو پھر تم کل موت کی سختیوں میں ہوں گے اللہ کے حضور اکیلے اکیلے تنہا پیش ہوں گے تمہارے سفارشی اور جھوٹے معبود یہی رہ جائیں گے وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گے وہاں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہے پھر رکو نمبر بارہ ہے آیا نمبر نائنٹی فائیو سے لے کے ہنڈریڈ تک اس میں اللہ تعالیٰ کے قدرتوں کا بیان ہے کہا گیا اب دیکھیں دوسری اور دلیلیں دی گئی ہے باٹنی جو میں نے کہا نا کہ زولوجی جی ہر طرح سے اللہ نے اپنے آپ کی جو تعریف کی ہے جو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے کیا چیز کرتا ہے تم اس سے ان نشانیوں سے پہچانو تو دیکھیں آپ یہ یہ بھی الگ ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے کومپلے یعنی کلی برڈس جو ہوتے ہیں وہ نکالتا ہے وہ ہے تمہارا اللہ وہی کرتا ہے یہ کام وہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے گٹلی بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بے جان ہوتی ہے نا اس میں جان کون ڈالتا ہے اللہ ہی ڈالتا ہے اسی طرح تم کو بھی تمہاری جو تم مرنے کے بعد جو بے جان ہو جائیں گے اس میں بھی جان اللہ ہی ڈالے گا اس نے رات کے بعد صبح کو لایا اور چاند سورج کو کام میں لگا رکھا ہے اس نے ستارے پیدا کیے اتنی بڑی مخلوق عالم انسان کو ایک آدم سے بڑھایا ایک آدم علیہ السلام سے پھر انسانی نسلیں چلتی رہیں وہ کس نے کیا وہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگاتا ہے لیکن افسوس ان ظالموں نے جنات کو رب کا شریک بنا رکھا ہے جنات کو انہوں نے رب بنا لیا یہی نہیں بلکہ رب کی بیٹیاں بھی بنائیں کیونکہ کچھ لوگوں نے مشرقین نے فرشتوں کو رب کی بیٹی بنا رکھے تھے اور بیٹے بھی بنائے جیسے نصارہ نے بنائے تھے خوب سن لو وہ تمہارے تمام شرکوں سے پاک ہے جو بھی تم شرک کر رہے ہو اور ہر شے سے بلند و بالا ہیں اس جز کا لاس رکو thirteen number one hundred one سے لے کے ون ہنڈریڈ ٹین تک جس میں منکرین حق پر اتمام حجت کی گئی ہیں ویسے دوسرا جو پارا آ رہا ہے ایٹ پارا اس میں پھر سریا نام کنٹینیو ہوگی کہا گیا کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا وہی ہے وہ ہر شے کا خالق ہیں نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہا تو نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں عزیر علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں اللہ کے اس لیے تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو آگے فرمایا آپ فرما دیجئے تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے آلریڈی آئی ہوئی ہے رسول آئے قرآن بھیجا گیا اب جو گمراہی اختیار کرے گا ذمہ داری خود اس پر ہوگی میں تو وہی الہی کا پیروکار ہوں اس کو فالو کرنے والا ہوں اور وہی کو تمہارے پاس پیش کرتا ہوں اور آگے فرمایا مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ مشرقین کے معبودان پاتل کو گالیاں نہ دو ان کے جو معبود ہیں جن کو وہ الہ سمجھتے ہیں ان کو مسلمانوں نے بھی گالیاں نہیں دینی ہیں ان کے معبود کو ان کے بھلے باطل معبود ہیں ان کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے مسلمانوں ان کو گالیاں ان کے بتوں کو گالیاں نہ دو کیوں کیونکہ بنا سمجھے وہ دشمنی میں تمہارے اللہ کو گالی دیں گے برا بھلا کہنے لگیں گے الٹا ہو جائے گا یہ بہانہ ساز جو لوگ ہیں وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ تم کوئی نشان اور معجزہ دکھا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے بار بار معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا لیکن معجزہ جب آیا تو اور ڈیمانڈ کی اور پھر دیکھنے کے بعد بھی وہ کہنے لگے کہ یہ تو کچھ جادو لگ رہا ہے تو اس طرح کے معجزے دکھانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے انہیں کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں تمہارے دل اور تمہاری حق کو نہ پہچاننے والی جو آنکھیں ہیں اس طرح پھر گئی ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ گے گمراہی میں اسی طرح تم بھٹکتے پھر ہوں گے تو تمہیں بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن پھر بھی ہم نصیحت کرتے رہیں یہاں پر ہمارا جو سیون پارا نمبر سات کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین